اچھا تو ہم بھی تمہارے سامنے ایسا ہی جادو لا کر رہیں گے اب تم کسی کھلے میدان میں ہمارے اور اپنے درمیان مقابلے کا ایسا وقت طے کر لو جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں نہ تم کرو